سید ابو خر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن یہ مہینہ اس کی بخشش سے پہلے گزر گیا حدیث نمبر 3668 مسند اڑسٹھ مسنط احمد